حضرت عبد الرحمن بن یزید نے فرمایا ایک دن لوگوں نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کسی مسئلے کے فیصلے کے بارے میں بہت زور دیا تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ایک وقت تھا کہ ہم فیصلے نہیں کیا کرتے تھے اور نہ ہمارا یہ مقام تھا پھر اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے مقدر فرمایا کہ ہم اس مرتبے کو پہنچ گئے ہیں جو تم دیکھ رہے ہو آج کے بعد جس کے پاس کوئی فیصلہ آئے تو وہ اللہ تعالیٰ کی کتاب کے حکم کے مطابق فیصلہ کرے اگر کوئی ایسا مسئلہ درپیش ہو جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کی کتاب میں کوئی حکم ذکر نہیں تو پھر وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کے مطابق فیصلہ کرے اور اگر کوئی ایسا مسئلہ سامنے آئے جس کے بارے میں نہ تو اللہ تعالیٰ کی کتاب میں کوئی حکم ہے اور نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی فیصلہ ہے تو پھر وہ نیک لوگوں کے فیصلے کے مطابق فیصلہ کرے اور اگر کوئی ایسا معاملہ سامنے آئے جس کے بارے میں نہ تو اللہ تعالیٰ کی کتاب میں کوئی حکم ہو اور نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی فیصلہ فرمایا ہو اور نہ سلف صالحین نے کوئی فیصلہ کیا ہو تو وہ اپنی رائے کے ساتھ حق بات تک پہنچنے کی کوشش کرے یہ نہ کہے کہ مجھے فتویٰ دیتے ہوئے ڈر لگتا ہے اور میں خطرہ محسوس کرتا ہوں اس لیے کہ حلال کا حکم واضح ہے اور حرام کا بھی درمیان میں کچھ چیزیں مشتبہ ہیں تو ان کے بارے میں اصول یہ ہے کہ شک کو شبہ والی چیز کو چھوڑ دے اور غیر مشتبہ چیز کو اختیار کر ابو عبد الرحمن یعنی امام نسائی رحمہ اللہ نے کہا یہ حدیث جید یعنی قابل حجت ہے سنن نسائی حدیث نمبر پانچ ہزار تین سو ننانوے